ساتھیوں میں میں سب سے زیادہ نفرتیں پیدا کرنے والا عمل وہ تجسس ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جو شخص کسی کا تجسس کرے گا چاہے بیٹے کا تجسس کرے بیٹے میں بھی نفرت پیدا ہو اس لیے شخص اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے اور دوسرا اس کے غلطی کو تلاش کرنا چاہتا ہے اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ تجسس پرانی محبتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے پرانی محبتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے اور تجسس پیدا کرنا یہ شیطان کا بدگمانی کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے بدگمانی سے جو ہوتا ہے بدگمانی سے تیسر بدگمانی سے ہوتا ہے یا ایہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا میں قرآن کی آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجسس پیدا ہوتا ہے بدگمانی سے اور بدگمانی شیطان دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے پیدا کرتا ہے اس بدگمانی کے بعد تجسس اور تجسس کے بعد ضرور بھی ہوتی ہے تجسس کے بعد تقریباً یہ تصویر قرآن کی ہے بلا ولا بھلا یا ففقات یعنی غیبت میں اور اشتہان میں مسلمانوں کو مبتلا کرنے کے لیے شیطان سب سے پہلا کام بدگمانی پیدا کرتا ہے اور یہ میں عرض کیا کہ آندے میں سب سے زیادہ نفرتیں پیدا کرنے والا اور پرانی محبتیں ختم کرنے والا عمل یہ تجسس ہے تلاش کرنا پولیس والوں کے ذریعے سے دنیا میں کبھی بھی صلاح اور تربیت آ نہیں سکتی اس لیے کہ ان کا کام مجرموں کو تلاش کرنا ہے اس لیے کہ جو شخص جرائم کو تلاش کرتا ہے وہ مسلح نہیں ہو سکتا وہ مسلح نہیں ہو چاہے وہ کتنا بڑا شیخ اور دین کی نہ ہو اگر وہ اپنے مریض کی اور امیر اپنے معمول کی اور استاد اپنے طلبا کی جو شخص بھی اپنے ماں کے عیب کو تلاش کرے گا وہ ان کے لیے مسلح نہیں ہوگا وہ ہے جو خیر خواہ اور شفیق ہو جو خیر خواہ اور شفیق ہو تو میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ نفرتیں پیدا کرنے والا عمل یہ ہے اور ہمارے ماحول میں اللہ مجھے معاف فرمائے جوئی کا بیماری عام ہو گئی ہے ہر ایک کسی کا تجسس میں لگا ہوا ہے کہ اس کی کوئی کمزور چیز مل جائے تاکہ میں لوگوں کو خبر کروں کہ یہ آدمی ایسا ہے وہ خدا کے پسند اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت نہیں دیں گے جب تک اس کو اس عیب میں اندر مبتلا نہ کر دیں یہ حدیث کا حکم میں نے عرض کیا ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ مرے گا نہیں جب ساتھی ساتھیوں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں بجائے خوبیاں تلاش کرنے کے بجائے خوبیاں تلاش کرنے کے خرابیاں تلاش کر تاکہ اس کی خرابی معلوم ہو جائے تو پھر اس کی بندی کی جائے یہ ہی ہو رہا ہے ایسا شخص مفتی ہے مسلح نہیں ہے راشدین کو اس کا پورا پورا حق تھا کہ وہ اپنے عملے کی نگرانی کریں اور اپنی رعایا کی تربیت کے لیے ان کے حال کو دیکھیں لیکن جہاں بھی عمر ربی اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں اگر چوک ہو گئی کسی رائے تلاش کرنے میں تو عمر ربی اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ایسا چھپا دیتے اور اسی سے معافی مانگتے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے تیرا ہے تلاش کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے امت کی اصلاح فرماتے ہیں جو عید جوئی نہ کرتے ہوں اور اگر اپنے ساتھی کا عید سامنے آ جائے تو اس کی کسی کو خبر نہ کرتے ہوں ایسے لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ معمول اور رعایا کی اصلاح فرماتے ہیں آئے کو دیکھ کر دوسرے کو خبر کرے اللہ کے نزدیک یہ خبر کرنے والا بنا کرنے والے سے بہتر ہے خبر کرنے والا بنا کرنے والے سے بہتر اللہ کے نام کیونکہ وہ تو بنا کی بنا کر کے توبہ کر لے گا اور اللہ معاف کر دیں گے کر خبر کرنے والے کا گناہ اللہ کے معاف ہو گئے کیونکہ وہ غیبت ہے جو حیران ہے کہ لوگ غیبت کی آسانی سے کر لیتے ہیں وہ تو جنا کر کے صبح سے اللہ کے یہاں اپنی معافی کرا کے نجات پا لے گا اور غیبت کرنے والا اس لیے فرمایا کہ غیبت بنا سے زیادہ شدید اور بڑا گناہ ہے صاحب کے تعلق تھا کہ کیسا شدید میں نے فرما دیا آپ نے غیبت کو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کی تو غیبت کی پبا نہیں تو میں نے عرض کیا کہ چاچیوں کی خوبیاں تلاش کرو اور خوبیوں کا ذکر کیا کرو قرار النبي الكريم هذه المسألة إذ بعد كدره إن شاء الله أحمد قرار الجنزل مبتلا كالجنزل إذ بعد كدره جلاتنا قرار الجنزل مبتلا كالجنزل إذ كدره हाँ पूरी तलाश करो ऐलान होगा पूरी तलाश होगी एक जनाजा लाया गया آپ کو قدر کی گئی کہ جنازہ آیا ہے آپ تشریف لائیے نماز کے لیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آنے لگے تو نے آپ کو نماز سے روک دیا اور یہ سر یہ عرض کیا کہ یہ بہت بڑے آدمی کا جنازہ ہے آپ کو اس کے جنازے پر آنا مناسب نہیں ہے کتنا بدنام اور اتنا بدکار آدمی ہے کہ آج اس کی نماز نہ پڑھیں اس کی نماز ہم نے جو کہ پڑھا کے دفن کر دے گئی آدمی کتنا برا ہوگا وسلم تشریف لائے اور آپ نے بارے میں اعلان کیا کہ تم نے سے کسی نے مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح پوری تلاش کی جا رہی ہے اس مرنے والے کی جس کی جنازے کی نماز پڑھانا حضرت عمر کو گوارا نہیں تھا اعلان کیا آپ نے اس مرنے والے نے کسی نے جو خیر دیکھی ہے ایک آدمی نے کہا کہ ہاں رسول اللہ اس مرنے والے نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات چہرہ دیا ہے کی خوبی ایک آدمی میں جائے مرنے والی آپ نے جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی میں کسی حق جاؤں تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے آماد کے بارے میں سوال کرنے کا کون کیسا ہے کون کیسا ہے کون کیسا ہے ولكن سلام من فطرة يعني كل سرته هو کہ جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے کہ نماز پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ورنہ تمہیں لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تو میں نے عرض کیا کہ خوبیاں تلاش کیا کرو اور مسلمان کے عید گری کے بجائے مسلمان کی خوشی کیا کرو اس کے ڈالا کرو محرمہ روایت کرتے ہیں عبد رضی اللہ تعالیٰ نما سے کہ انہوں نے ایک رات پہرا کیا مدینہ آتا کا عمر کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو چکر لگاتے تھے یہ چلے جا رہے تھے عمر کے ساتھ دیکھا کہ گھر کے اندر سے ایک چراغ جلتا ہوا نظر آیا وہ چلے اس طرف جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ دروازہ بند ہے اور اندر کچھ لوگ ہیں جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور وہ کچھ گا رہے ہیں مہنے تک آج الرحمن عرف رضی اللہ تعالیٰ کا اور فرمایا حرکمر نے جانتے گھر کس کا ہے فرماتے میں نے آج کیا کہ میں نہیں جانتا کس کا گھر ہے فرمایا کہ رضیہ ابن میاں ابن خلف کا گھر ہے اور یہ اس وقت شراب پی رہے ہیں یہ اندر شراب پی رہے ہیں اتنا کہتے ہی سمجھ گئے اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذمہ دار کے ساتھ خیر کے ارادہ کرتے ہیں نا اس کا عملہ ایسا کا فرما دیتے ہیں کہ وہ عملے کی عملے کی رائے اور عملے کی طرف سے اگر اشارہ بھی مل جائے تو ایسے ذمہ دار اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر دیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں فوراً اتنا کہتے ہی اگر نے پوچھا ہے رحمان خبر کس کا گھر ہے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا فرمایا کہ یہ رجیا بن عمیہ بن خلف کا گھر ہے شراب پی رہے ہیں حضرت افغان کے چہرے سے سمجھ گیا ہے سمجھ کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے حضبر نے فرمایا کہ عبد الرحمان تمہارا کیا خیال ہے یعنی اپنے بارے میں پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے یہ نہیں کہ شراب پینے والے میں کیا کریں یہ مطلب اس کا خما کرا کہ میں نے یہ سنے ان کے شراب پینے کی خبر کی ہے تمہارے بارے میں کیا خیال ہے جامع اور رضی اللہ تعالی نے کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ ہم وہ حرکت کر دیتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ہمیں روکا ہے اللہ نے روکا ہے ہمیں اور فرمایا ہے لا تجسسو کہ کسی کا عیب تلاش نہ کرو اور ہم نے تجسس کر لیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے واپس ہو گئے اور ان کو یہاں پر چھوڑ دیا حالانکہ امیر کو تو حد لگانے اور سزا دینے کا حکم ہے لیکن رضی اللہ وہاں سے واپس ہو گئے فرماتے ہمار رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک صاحب کو اپنی مجلس میں میں اس سے غائب پایا فرمایا ایک نے چلو اس کی بات چلتے ہیں دیکھی کیا کر رہا ہے وہ سنا چھ وہاں پہنچے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ اندر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیوی برتن جس میں مجھے اس کو کھلا رہی تھی حضمت نے سمایا یہ ہیں وہ گھر کے گھر کی خواہشات جس کی جس نے اسے ہم سے اور دعوت کے تقاضے سے مشغول کیا ہوا ہے اتنا سنتے ہی صحیح فرمایا عبد الحمد عوف رضی اللہ علیہ سے کہ آپ کو کیا معلوم برتن میں کیا ہے آپ کو آپ کیا جانے پر میں کیا ہے سنایا کہ عبد الرحمان کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ ہم نے تجسس کیا ہے فرمایا کہ ہاں یہی تجسس ہے حضرت نے پوچھا اے عبد الرحمان توبہ کیسے ہوگی لیکن کیوں کیا نہیں رہے توبہ بھی کیا ہوگا بلکہ ہماری گناہ سے کیا ہوگا جیسا کا مشورہ تو میں دیکھیے یہاں سے ایسے نکل جائیے آپ کہ اس کو معلوم نہ ہو سکے یہاں سے آپ ایسے نکل جائیے کہ اس کو معلوم نہ سکے کہ آپ اس کو دیکھا ہے یہاں یہاں سے کوشش ہوتی ہے نا کہ ساتھیوں کو رنگے ہاتھوں پکڑے ایسے کیا آپ کروں کسی کو گناہ پکڑنے کے لیے گناہ کا موقع دیتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف چور کو پکڑنے کے لیے اس کی چوری کا موقع دے اسلام اسلامی تعلیمات کے خلاف کہ چور کو پکڑنے کے لیے چوری کا موقع دے جب وہ چوری کرے تو اسے پکڑو ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد ہوتا ہے کبھی نہیں ہوگی اور یہ بھی کہا کہ آج کے دن میں تو خیر کا ہی خیال آ یہ کہتے ہیں وہاں سے واپس ہوتی روایت میں ہے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو مدینے میں پہرا دے رہے تھے ایک آدمی کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گانا گا رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ دیوار سے پھلان کر گھر میں داخل ہو جائے دروازے سے آنے کے جواب فلان کا داخل ہے اور یہ فرمایا کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اللہ تیرے گناہ کو تازہ ڈالے رکھیں گے اور تو گناہ کرتا رہے گا اس نے جی، جلدی نہ کیجیے مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے کہ میں گانا گا رہا ہوں تو آپ نے اللہ کے تین حکم توڑے حضرت نے فرمایا کیا تیرے پاس تیرے پاس کسی خیر کی امید ہے اگر مجھے یہ معاف دوں اس خیر سے کیا مل ہدمر نے فرمایا کہ تو میری میری غلطی کو معاف کر دے گا میں نے تیرا تلاش کیا اس نے کہا جی ہاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور وہاں سے نکلے اور اس کو چہار پر چھوڑ دیا ایک روایت میں ہے عمر اللہ تعالیٰ نکلے رات کو عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے ایک جگہ سے روشنی نظر آئی رات کو یہ گھر میں داخل ہوئے دیکھا گھر میں چراغ جل رہا ہے اور یہ درمیان رات کا حصہ تھا ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور ایک ناچنے والی جانے والی ناچ رہی ہے گا رہی ہے بڑے میاں کو وہ اتنے مشغول تھے اس میں کہ انہیں نہیں ہوا کہ تمہارے کب گھر میں داخل ہو گئے یعنی پہنچ گئے اس کے بعد حکومت نے فرمایا کہ میں نے اتنا برا منظر کوئی نہیں دیکھا آج کے راجیہ کا کہ ایک بوڑھا آدمی جو منتظر ہے موت کا یہ نہ کر رہا ہے بڑی میں نے سر اٹھایا فرمایا کہ ہاں جی، آپ نے جو کیا ہے وہ اس بھی زیادہ برا کیا ہے آپ نے عیب تلاش کیا حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے روکا ہے آج بڑے جہاز کے داخل ہوئے حکمر نے سنایا انہیں سچ کہا کیا حکمر کے بارے میں آیا ہے کہنا نا وقاف ہندا کی تعلیم ہے کیا نا وقاف ہندا کی تعلیم یہ ہے تمہر کو آئے کون کیا دلائی جاتی ہے تم اپنے کام سے فوراً مل جاتے ہمارے سچ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اس گھر سے نکلے اپنے گناہ پر اپنی غلطی پر رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے دانتوں کے اندر چادر پھنسا ہوئے تھے دانتوں سے چادر کو دبائے ہوئے تھے منہ میں کہ رونے کی آواز میں نہ سنیں اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اللہ اپنی غلطی پر رو رہے تھے کے شرابی تو نہیں اپنی غلطی پر کہ اپنی چادر کو دانوں سے دبائے ہوئے تھے اپنی آواز کو رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے اور رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عمر تجھے تیری معقوم کرے اگر اللہ نے تیرا گناہ معاف نہ کیا اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک تو یہ گناہ کہہ رہا تھا چھپ کر اب تو یہی کہے گا کہ یہ محمد نے مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کس کا ڈر رہ گیا ہے اب تو یہ گناہ بار بار کرے گا سنا جی بڑے میاں نے حضرت عمر کی مجلس میں آنے چھوڑ جو بات میں نے کی تھی نا کہ جو ہے کو لے کر چھپائے گا اللہ اس کے ذریعے اصلاح فرمائیں گے اور جو کسی کے ہے کو دیکھ کر نقل کرے گا کے ماحول گندہ ہوگا اور وہ خود ایس کے اندر مبتلا کیا جائے گا سنا کے بڑے میاں نے حکمت نے لکھنا ہمیں چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا پھر کے سامنے بات چلے گی ایک مدت کے بعد یہ بڑے میاں حکمت کے مجلس میں پہنچے اور چھپتے ہوئے لوگوں کے آخر میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئے اکبر نے دیکھ لیا اکبر نے فرمایا بڑے میاں کو میرے پاس جاؤ سنا کہ بڑے میاں کو لایا گیا ان سے کہا گیا کہ آپ کو بلایا نمنی نے بڑے میاں کھڑے ہوئے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی سب کے سامنے رسوائی ہوگی کہ ہم سب دیں گے سب کے سامنے اکبر نے فرمایا بڑے میاں سے کہ اتنا کام میرا قریب کرو بڑے میاں نے کام قریب کیا تو میں اور قریب آؤ اور قریب آؤ بڑے میاں آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ جو عمر نے ان کو نباز دکھا دیا اتنا قریب دکھا دیا اور دکھا کر یہ کہا کہ کان میرے قریب کر دو اتنا منہ سے کان مجھے لگا دیا ان کا کام آؤ نہ ہو تو ان کے کام ان کے کان کو لکڑا بنا دیا کان کا لقمہ ہی بنا دیا اس عمر نے منہ اگلے منہ لگا دیا بڑے میاں جی کے کان کو اور کان نے یہ کہا بڑے میاں کے قسم الجات عالی تھی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے اس رات کی بات لوگوں میں سے کسی سے نہیں کہی اور عبداللہ مسلم میرے ساتھ تھے ان کو بھی نہیں بتایا میں نے کہ میں نے کیا دیکھا ہے بڑے میاں نے کہا بھی ذرا اپنے کان میرا خرید کیجیے بڑے میاں نے بھی حضرت کے کان میں اپنا منہ لگا لیا اور یہ کہا کہ قسم ذات عالی کی تھی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق دے کر بھیجا ہے رسول بنا کر میں نے اس رات کو شراب حاصل لی توفیق دی حضرت عمر نے کسی کو نہیں بتایا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے میاں کی بات کو سن کر اللہ اکبر کہا زور سے بند آواز سے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تصویر کیوں کری اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Com.